ہے تو ان کا جو ہے سوال ہے حضرت صاحب کہ یہ یو کے میں رہتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر غیر مسلمین ہیں اور جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں پر زیادہ ہندو اور سکھ ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہندو یا اور سکھ اپنی کسی پارٹی میں کھانے پر بلاتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا کام کے دوران وہ اپنے ساتھ جو کھانا لاتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ مدعو کرتے ہیں ان کو بھی تو کیا ان کے ساتھ اس صورت میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں اور خصوصی طور پر یہ کہ وہاں پر ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے برا لگتا ہے تو اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے کہ چونکہ اس وقت انکار کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جزاک اللہ خیر ہاں جی مشکل کام کرنے ہی تو بہادروں کے کام ہے نا جو مشکل سے ڈر گیا وہ کیا بادر ہے تو مشکل کام جو ہے اس کو کرنا چاہیے مشکل کام کریں گے تو آسان ہوگا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے اور پرہیز کیا جائے چونکہ گندے لوگ ہیں ناپاک لوگ ہیں بتوں کے پجاری ہیں بالخصوص گوشت وغیرہ کا مسئلہ ہے ہندو کا پکایا ہندو کے ساتھ کھانا سب ناجائز ہے سبزی وغیرہ ہے تو بہت بڑی مجبوری ہو تو کھا لیں ویسے ان سے حد پر وسا پرہیز کریں کہ جب جہاں تک ہو سکے نہ ان کے برتنوں میں کھائیں اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں